پر ایمان لے آئیں وہ آخری نبی ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے بنی اسرائیل کے جو مذہبی رہنما تھے جن کو عربی میں احبار کہتے ہیں وہ اپنی کتاب کی ان تمام چیزوں کو بخوبی جانتے تھے لیکن صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ تم سرکار پر ایمان لے آؤ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری بڑائی ہماری بزرگی ہماری کرسی اور لوگوں میں جو ہمارا ایک روب اور دبدبا ہے وہ ختم ہو جائے گا کیوں لوگ سرکار کے پاس چلے جائیں گے تو ہم کو کون پوچھے گا تو حب جاہ کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے بندوں کو جو سچی بات پہنچانی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچائی بلکہ ان پیشنگوئیوں کو گول مول کرتے رہے قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بگاڑ کر پیش کرتے تھے بہت سے بچارے ناخاندہ لوگ آ کر ان سے نبی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ بھئی یہ نبی سچے ہیں ہم کو ان کی اتباع کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے تو وہ جاننے کے باوجود تورات کے حکم کے باوجود لوگوں کو منع کرتے تھے دو چیزیں حق کے قبول کرنے سے رکاوٹ بنی ایک حب جاہ اپنی عزت اور اپنی منزلت کا خیال دوسرا مال کی محبت لوگوں سے تعلق رہے گا تو مال بھی آئے گا ایمان لائیں گے تو تعلق بھی ختم ہو جائے گا عزت بھی ختم ہو جائے گی اور انہیں مال کا خطرہ تھا مال بھی ختم ہو جائے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں دونوں چیزوں کا علاج کیا ان کی جان کی محبت نکالنے کے لیے حکم دیا عقیم السلا نماز قائم کرو اس سے پتا چلا کہ نماز کے ذریعے سے انسان کا تکبر اور بڑائی ٹوٹ جاتی ہے اس کے مزاج میں آجیزی اور انکساری آ جاتی ہے اس لیے جس کے اندر پنج وقتہ نمازیں ہوں گی اس کے اندر خوشو ہوگا اس کے اندر آجیزی ہوگی اس کے اندر نرمی ہوگی وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا تو نماز کی بڑی خوبیاں ہیں نماز کے بڑے کمالات ہیں نماز کے بڑے فوائد ہیں ان فوائد میں یہ بڑا فائدہ ہے کہ آدمی کو جو بڑے بننے کا خیال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ کیسے جب آدمی اللہ کے سامنے آجزی کے ساتھ کھڑا ہوگا دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یہ آجزی کی علامت ہے پھر رکو میں جانا یہ مزید آجزی کی علامت ہے پھر سجدے میں جانا یہ مزید آجزی کی علامت ہے پھر قادے میں آدمی کیسا بیٹھتا ہے ادب سے یہ بھی آجزی کی علامت ہے یہ تمام مشق اگر کرتا رہے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے مزاج کے اندر خود بخود توازو آ جائے گی آج بھی آ جائے گی اور توازو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے اس کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبے دیتے ہیں حدیث پاک میں فرمایا من علی اللہ رفا اللہ جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے اس کو عزتیں عطا فرمائیں گے جو اللہ کے لیے دین قبول کرے گا اور دینی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت والی زندگی دیں گے صاحب کرام اگر ایمان نہ لاتے کون جانتا ان کو حضرت بلال کو کون جانتا مکے میں ایسے ہزاروں غلام تھے لیکن سرکار کے قدموں سے وابستہ ہونے کے بعد ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو اتنا چمکایا کہ آج چودہ سو سال کے بعد بھی ہر بچہ حضرت بلال کو جانتا ہے ان کی تاریخ سے واقف ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی قسم پرسی کے عالم میں آئے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بسرا کے گورنر بنے اور ابو گریرا کو ہر محدث اور ہر طالب علم جانتا ہے بلکہ ہر مسلمان جانتا ہے کیوں ایمان قبول کیا سرکار کے قدموں میں زندگی گزارنا طے کیا تو جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرماتا تو ایک علاج تکبر کا اور ایک علاج ان رہبروں کی اور اخبار کی بڑائی کا اللہ نے نماز کے ذریعے سے کیا کہ نماز قائم کرو ہو سکتا ہے کہ وہ یوں کہیں کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں فرمایا تمہارے والی نماز نہیں مسلمانوں والی نماز پڑھو وہ نماز جو روکو والی ہے بنی اسرائیل میں جو نماز تھی یہود کے اندر بھی ہر امت کے اندر نماز رہی ہے کوئی امت ایسی نہیں کہ جس کے اندر نماز نہیں رہی ہے لیکن الگ الگ نوعیت سے رہی ہے یہود کی نماز کے اندر رکو نہیں تھا اور مسلمانوں کی نماز میں رکو بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورکاؤ مار راکین رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اور ورکاؤ مار راکین رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو کہ مانا با جماعت نماز پڑھو سے جماعت کی نماز کی اہمیت بھی نکل آئی اکیلے گھر میں پڑھنے کے اندر وہ بات نہیں ہے نماز میں آؤ مسجد میں آؤ ایک سب میں کھڑے ہو جاؤ سب کے ساتھ برابر برابر بادشاہ کے پڑوس میں ایک غریب کھڑا ہے غریب کے پڑوس میں امیر کھڑا ہے اللہ کے دربار میں سب یکساں ہے سب برابر ہے تو فرماتے ہیں نماز ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو لولینیس یعنی توازو کی طرف لے جاتا ہے نماز کی جتنی حیاتیں ہیں تمام کے اندر توازو ہے آجیزی ہے کہیں بھی بڑائی نہیں ہے اور جو بول بولے جاتے ہیں ان بولوں میں بھی توازو ہے بول کیا ہے اللہ اکبر اللہ بڑے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوٹے تو جب ہر قدم پر اور ہر تکبیر پر اور ہر خفظ و رفع پر اللہ کی کبریائی بیان کرے گا تو خود کی بڑائی رہے گی دل کے اندر اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے گی اللہ بڑے ہیں اور اللہ کی بڑائی آ گئی تو اپنی بڑائی کیا حیثیت رکھتی ہے اس کی کیا نوعیت ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ویسے بھی جو مٹی سے بنا ہے مٹی کو ڈالو اوپر سے تو نیچے چلی جاتی ہے اس میں خود نیچا پن موجود ہے تو بڑائی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ناپاک نطفے سے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ظاہری بات ہے کہ یہ بھی توازو کی چیز ہے چاہتے تو سونے چاندی سے بناتے ہیرا موتی سے بناتے لیکن بنایا تو مٹی سے بنایا نطفے سے بنایا تاکہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھ کر اپنی حیثیت کو سمجھ کر بڑائی نہ کرے تو جتنے کلمات ہیں نماز میں وہ سب اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اپنی تعریف نہیں ہے یہاں تک کہ بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے لیکن بیت اللہ کی بھی تعریف نہیں اللہ کی تعریف ہے تو توازو بڑی چیز ہے نماز کے ذریعے سے جو سب سے بڑا فائدہ ایک ایمان والے کو بھی نصیب ہوگا وہ جنت ملے گی فریضہ ادا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں آجیزی آ جائے گی توازو آ جائے گی انکساری آ جائے گی تکبر انتہائی خطرناک چیز ہے جو انسان کو مٹا دیتی ہے ختم کرتی ہے پیچھے ابلیس کا واقعہ ذکر کیا اس کو اللہ کے دربار سے کیوں نکلنا پڑا اس لیے کہ اس نے تکبر کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھا اللہ کے حکم کے سامنے مقابلہ آرائی کی اور دلائل پیش کرنے لگا اور حجتیں بیان کرنے لگا اپنی بڑائی کی اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا نماز کے ذریعے سے آدمی اللہ کے احکام کا فرما بردار بن جاتا ہے ایک امام کے کہنے پر رکو میں گیا امام نہیں کہتا یہ اللہ کا حکم ہے امام نے کہا اللہ اکبر تو سجے میں گیا ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ڈسپلین پیدا ہوتا ہے تو نماز میں اللہ تعالیٰ نے بڑے فوائد رکھے ہیں تو بنی اسرائیل کے احبار سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ اور ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں وہ با جماعت نماز پڑھو تو تمہیں فائدہ ہوگا کہ تمہاری بڑائی ختم ہو جائے گی دوسرا حب مال مال کی محبت انسان کو بہت پریشان کرتی ہے الٹے سیدھے کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے غلط کام کرتا ہے مال کی محبت میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے غریب امیر کا تمیز ختم ہو جاتی ہے عبادتیں ہاتھ سے جاتی رہتی ہیں اللہ کی رضا تک کا خیال نہیں رہتا دیوانہ ہو جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح کمانے میں مال کے لگ جاتا ہے فرما اس کا بہترین علاج کہ تمہارے دل سے مال کی محبت نکل جائے مال ضروری چیز ہے مال کے بغیر کام نہیں چلے گا لیکن مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے محبت اللہ کی ہونی چاہیے نماز کے ذریعے اللہ کی محبت آئے گی اپنی ذات کی محبت ختم ہو جائے گی یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے اس میں اس کو نفی اس بات کا ذکر کہتے ہیں آدمی نفی کرتا ہے کوئی معبود نہیں جتنے معبودہ نے باطل ہیں سب باطل کوئی کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے اگر معبود بننے کے لائق ہے عبادت کرنے کے لائق ہیں اللہ تو نفی کر دی مابودا نے باطلا کی اور اس نے نفی کر دی اپنی کہ میں بھی کچھ نہیں ہوں اپنی بھی نفی ہے دنیا کی نفی ہر چیز کی نفی اور اس بات کس کا ہے اللہ کا ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی تو فرماتے ہیں ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آدمی کا دل صاف ہو اور صاف کب ہوگا جب اپنی بڑائی ختم ہوگی اور اللہ کی بڑائی اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی یہ بٹھانے کے لیے دل کے اوپر ضرب لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ دوسرا علاج بتا رہے ہیں حب مال کا علاج کیا ہے قرآن کریم نے حب مال کا علاج بتایا اخبار کی دو کمزوریاں تھیں ایک حب جاں ان کو ایمان نہیں قبول کرنے دے رہا تھا دوسری مال کی محبت ان کو حق سے روک رہی تھی اللہ نے فرمایا زکات دینا شروع کر دو آدمی اپنے مال میں سے جب زکات نکالنا شروع کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کو یہ خیال آئے گا کہ میں نے کمایا اور نکال کر اس طرح دے دوں دل نہیں مانے گا دینے کے لیے لیکن جب خیال آئے گا کہ مجھے اللہ نے حکم کیا ہے کہ مجھے یہ مال دینا ہے تو وہ دینا شروع کرے گا ساتھ ہی اس کو یہ خیال آئے گا کہ یہ مال اگر میرا ہوتا تو میں نہ دیتا لیکن یہ مال اللہ کا ہے تو زکات دینے سے کیا ہوگا مال کی محبت جائے گی مال کی محبت نکلتی جائے گی نماز کے ذریعے سے حب جا ختم نماز کے ذریعے سے بڑائیوں کا خیال ختم زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کی محبت ختم اب اللہ کا بندہ بن گیا اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ خالی ایک دن نماز پڑھ لیو بلکہ یوں فرمایا عقیم الصلاح نماز کو بڑی پابندیوں کے ساتھ قائم کرنا ہے یہ ان سے بھی کہا جا رہا ہے ہم سے بھی کہا جا رہا ہے حکم ہمارے لیے بھی ہے حکم ان کے لیے بھی ہے ہم عمل کریں گے تو وہ فوائد جو ان کو حاصل ہونے ہیں انشاءاللہ ہم کو بھی حاصل ہوں گے تو واقعی السلاۃ الزکا ورکاؤ عراقی اب آگے تم بھی فرماتے ہیں عطا مرون سبل اے یہودیوں کے بڑے علماء تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو تنسونا انف اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو اخبار کے قریبی لوگوں میں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا تو وہ لوگ آتے تھے اور احبار سے پوچھتے تھے کہ ہم حضور پہ ایمان لے آئے تمہارا کیا خیال ہے تو وہ کہتے تھے دین پر قائم رہو سچا دین ہے سچے نبی ہیں سرکار تم قائم رہنا دین پر یہ دین سچا ہے یہ سب کچھ کہتے تھے وہ تنسونا نان سکم لیکن خود دین قبول نہیں کرتے تھے تو اللہ فرماتے دوسروں کو بھلائیوں کے لیے کہنا اور خود اپنے آپ کو بھول جانا اس سے دائین کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے جو دین کی دعوت دینے والے ہیں ان کو سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ تمہارا کام ہے اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلانا لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم لوگوں کو تو دین کی طرف بلاؤ لیکن خود تمہاری زندگیوں کے اندر دین نہ ہو سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ اگر عمل نہیں کر رہے ہیں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دین کی دعوت ہر انسان کو دیں ہر اللہ کے بندے کو دیں اپنے کو بھی دیں غیروں کے سامنے بھی دین پیش کریں تو قرآن کریم تو کہتا ہے اگر عمل نہیں کرتے تو افسوس کی بات ہے تو کیا عمل نہیں کرتے تو دعوت دینا چھوڑ دیں یہ کام ختم کر دیں فرمایا نہیں بھلائی کا کام ختم نہیں کرتے اگر تم عمل نہیں کرتے عمل کرنے والے بن جاؤ اور دعوت بھی دینا شروع کرو تامرون الناس بالبر میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم دعوت دینا بند کرو ہم یوں کہہ رہے ہیں تم عمل کرنا شروع کرو دعوت جاری رکھو اپنی زندگی کو عملی بناؤ جیسے لوگوں کو کہہ رہے ہو اس طرح اپنی زندگی میں بھی یہ دین لے آؤ تم نے دوسروں کو کہا کہ دین حق ہے مت چھوڑنا تو حق ہے تو تم قبول کیوں نہیں کرتے تم کو بھی قبول کرنا چاہیے نا اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے وعید کی بات ہے کہ لوگوں کو تم بھلائی کی بات بتاتے ہو اور اپنی ذاتوں کو بھول جاتے ہو وان تم تتلون الکتاب اور خود عمل نہ کرنا اور دوسروں کو سمجھانا اس کی وعیدیں تم اپنی کتاب میں پڑھ چکے ہو تم اپنی کتاب کو سامنے رکھ کر علاوت کرتے ہو جانتے ہو اس میں اس کے لیے کیا وعیدیں آئی ہیں اتنا جاننے کے باوجود تم انجان کیوں بن جاتے ہو اپنی کتاب سے ناواقفوں جیسا معاملہ کیوں کرتے ہو نہیں ہے تمہاری کتاب میں کہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو تم سب مل کر ایمان قبول کرنا اور تمہارے ساتھیوں کو بھی ان پر ایمان لانے کی دعوت دینا لیکن تمہارا عجیب رویہ ہے کہ تم اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے تمہاری کتاب میں حضور پہ ایمان لانے کی دعوت دینا تھا تم وہ دعوت نہیں دے رہے ہو اور اللہ فرماتے ہیں تنسو نان اپنی ذات کو بھول جا رہے ہو وان تم تتلون الکتاب حالانکہ تم اپنی کتاب کے بڑے جاننے والے اور بڑے ماہر ہو افلا تاقلون سمجھ نہیں ہے تمہارے اندر عقل کا تقاضا یہ ہے کوئی بھی دنیا کا عقل مند پڑھتا ہے سمجھتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا تم جانتے ہو پڑھتے ہو سرکار کو دیکھتے ہو سرکار میں آخری نبی کی نشانیاں خود تم بتاتے ہو لوگ ایمان لاتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہو کہ تم حق پر ہو در پردہ ان کو سمجھاتے ہیں دین مت چھوڑنا لیکن خود جو ہے وہ دین قبول نہیں کرتے یہ بڑی وعید کی بات ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں گھبراتے ہو کیوں پریشان ہوتے ہو وسطین وسلا مدد طلب کرنا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ تمہاری مدد کی جائے ایمان والوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری مدد کی جائے تم یوں کہتے ہو کہ ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں آج مسلمان شکایت کر رہے ہیں مسلمان یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے نہ حکومت ہماری ہے نہ پولیس ہماری ہے نہ عدالت ہماری ہے نہ اقتدار ہمارا ہے نہ ہمارے بس میں کوئی چیز ہے فرماتے ہیں تمہارے بڑے مددگار ہیں دو بڑے بڑے مددگار تم کو دیے ہیں ہم نے ان سے مدد لو نا وہ مددگار کون سے ہیں حالات جب آ جائیں تو صبر سے کام لینا پریشان نہ ہونا صبر و تحمل اور ضبط سے کام لینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوصال میں مدینہ منورہ کے انصار سے کہا کہ میرے بعد تمہارے اوپر حالات آئیں گے سرکار نے فرمایا تھا انصار کم ہوتے جائیں گے اور دوسرے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے انصار نے پوچھا تھا کہ سرکار جو حالات ہمارے اوپر آئیں گے کیا کریں ہم لوگ سرکار نے فرمایا صبر سے کام لینا تو حوض کوسر پر تم سے میری ملاقات ہوگی حوض کوثر پر میرے ہاتھ سے جام لینا شرط یہ ہے کہ تم صبر سے کام لو موجودہ جو حالات ہیں ان حالات میں مسلمان کیا کریں یہ دو کام مسلمانوں کو کرنے کو کہا جا رہا ہے حالات ہیں تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا سیکھو اللہ کی مرضی سے جینا سیکھو اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا سیکھو صبر اسی کا نام ہے کہ نمازیں بھی قائم کرو تلاوت قرآن بھی کرو اللہ کے فرمان کو نہ توڑو اور کوئی بھی اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو لوگوں کو روکو سمجھاؤ ورنہ ان تمام لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے جو ماننے والے ہیں ان پہ بھی حالت آئیں گے قرآن کریم کی صداقت یہ بات بھی بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی پکڑ آئی ہے جو بیٹھ کر گناہ گاروں کا تماشا دیکھتے رہے گناہ گاروں کے ساتھ مل کر کھانا پینا رہا ان کی شادی بیاہ میں شامل ہوئے ان کے غلط رسوم کے اندر شامل ہوئے اور انہوں نے کبھی بھی یوں نہیں کہا کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو تمہارا تمہارا کام یہ تھا کہ جب کوئی غلط کام کرتا کوئی برائیاں کرتا تو ایمان والوں کا کام تھا وہ برائیوں سے روکنا اس لیے فرمایا کہ ایسی شادی جس کے اندر خلاف شرع چیزیں اور خلاف شرع رسوم ہو رہے ہوں شامل مت ہو اگر آپ کے اندر طاقت ہے جا کر روکنے کی تو شامل ہو جاؤ کہ میں جاؤں گا جا کر ویڈیو کو روکوا دوں گا جا کر فوٹوگرافی کو روکوا دوں گا اتنی میری دھاک ہے اتنا میرا روب ہے کہ میں کہوں بند کر دو تو وہ بند کر دیں تو ضرور جاؤ تاکہ سب لوگ برائی سے بچ جائیں لیکن اگر آپ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے بچ جاؤ اس لیے کہ دلیل بنے گی اور کوئی اگر عالم چلا گیا ہے ایسی جگہ پر وہ تو اور حجت بنے گا اور دلیل بنے گی لوگ کہیں گے مولانا بیٹھ رہے تھے مولانا سب کچھ کر رہے تھے ان کے سامنے گانا ہو رہا تھا اور ان کے سامنے موسیقی بج رہی تھی مولانا نے تو کچھ نہیں بولا تو ظاہری بات ہے کہ یہ حجت بن جائے گا دلیل بن جائے گا تو نہ جائیں جانا ہو تو روکنے کی طاقت ہو تو جاؤ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتا نہیں ہوتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اجنبی یا دور سے آیا ہے اب پھنس گیا پھنس گیا تو کیا کرے پھنس گیا تو بہتر ہے کہ وہ چھوڑ کر مجلس چلا جائے کیوں کہ اس کے روکنے سے وہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے کیونکہ شادی والے اتنے فارم میں ہوتے ہیں کہ وہ بڑا علامہ بھی کوئی آ کے تقریر کرے اس کی سننے والے نہیں ہوتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ تم کہنا جو کہنا ہو کل کہتے رہنا اسٹیج پر بیٹھ کر آج جو ہم کو کرنا ہے کر لینے دو تو ظاہری بات ہے کہ تمہارا ایسی مجلس کو چھوڑنا ناگزیر ہے ایک جگہ شادی میں برابر کیمرے لگائے گئے تھے اس زمانے میں تو کیمرے ہوتے تھے نا تو کیمرے باقاعدہ لگے ہوئے ہیں اور فوٹو کھینچوائے جا رہے ہیں میرے والد صاحب نے تقریر کے لیے بیٹھے تو اس کو کہا بند کر دے چلا گیا اس کے بعد تھوڑی دیر ہوئی اور پھر وہ آیا تو میرے والد صاحب تقریر آدھی چھوڑ کر اتر کر چلے گئے میں نے کہا تھا کہ بند کرو نہیں بند کرتے تو یہ گناہ والی مجلس میں میں بیٹھ نہیں سکتا میں نے روکنا تھا روکا نہیں رکنا چاہتے تو پھر میں تقریر بھی نہیں کرنا چاہتا اٹھ کر چلے گئے تو اصل میں یہ مزاج اگر ہمارا بن جائے کہ شادیوں میں یا جو بھی تقریب ہو اس کے اندر خلاف شرع کام ہو رہا ہو وہ خلاف شرع کام کو روکا جائے اور اگر ایسا خلاف شرع کام ہو رہا ہو نہیں روک سکتے تو اٹھ کر چلے جاؤ کھانا ضروری نہیں ہے کہتے ہیں کہ نہیں کھائیں گے تو وہ ناراض ہوگا اور کھائیں گے تو اللہ ناراض ہوگا وہ نہیں سوچتا یہ سوچو کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ کی ناراضگی کو اپنے سامنے رکھو اس لیے یہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں تم کو دو بڑے مددگار دیے ہیں جن میں سے ایک مددگار صبر ہے حالات ناگزیر اور ایسے آ جائیں جو ناقابل برداشت ہوں جیسے موجودہ حالات عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی فیور میں نہیں ہے ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے تو کیا کرے گا مسلمان جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کیا کرنا ہے ہم کو فرمایا صبر کرنا ہے پیشنس اختیار کرنا ہے اور تحمل کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے برداشت کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے جذبات میں نہیں آ جانا ہے اس لیے کہ ایسے جذبات سے ہو سکتا ہے امت کو نقصان پہنچ جائے نقصان والے کاموں سے کہ میرے ایک غلط عمل کی وجہ سے کئی لوگ مصیبت میں مبتلا ہو جا رہے ہیں کئی لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جا رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو الگ کر لو صبر سے کام لو اور دوسری بڑی چیز بتائی نمازوں کی پابندی کرو نمازوں کے ذریعے تمہارے مزاج میں صبر بھی آ جائے گا اور نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں تحمل بھی دیں گے بردباری بھی دیں گے یہ دو چیزیں تمہارے مددگار ہیں وسطین و بصبر و تو اعتراض ہوا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا حالات آ جائیں تو فوراً دو گانا پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا پریشانی آئے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑانا مشکل کام ہے ہر وقت نماز پڑھنا ہر وقت پانچ وقت مسجد میں جانا یہ بھی اللہ کے بندوں کو مشکل معلوم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے بڑی چیز نماز بڑی چیز ہے صبر کرنا بڑی چیز ہے نماز کو بڑا قرار دیا نماز کو ایک عظیم کام قرار دیا نماز کو ایک جلیل القدر کام قرار دیا فرمایا وئی نہ کبیرتن اور یہ بھاری کام ہے نماز پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ بڑا بھاری کام ہے رسم نہیں ہے اور یہ روٹین کی عبادت بھی نہیں ہے یہ تو بزرگ ترین عبادت ہے جتنی عبادتیں ہیں ان تمام کا ماحصل ہے ان کا سمرا ہے ان کا خلاصہ ہے اور نماز تو مسلمان کی پہچان ہے اسی کے ذریعے سے عالم کے لوگوں میں اس کا امتیاز ہوتا ہے جہاں اذان ہوئی چلنے والے ہزاروں لوگوں میں راستہ کاٹتا ہوا ایک مسلمان مسجد کا دروازہ تلاش کرتا ہے ایک خاتون شاپنگ چھوڑ دیتی ہے اذان ہو رہی ہے اور مجھے نماز ادا کرنا ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو شہروں میں بازاروں کی مسجدیں ہیں ان میں عورتوں کے لیے زنانہ عبادت خانہ بناؤ تاکہ وہ شاپنگ کا جو وقت اذان ہو گئی شاپنگ چھوڑ کر نماز پڑھنے آ سکیں ابھی ان کو بہانہ مل جاتا ہے مسجد میں جگہ نہیں ہے ہم کہاں نماز پڑھیں اور کوئی جگہ ہے نہیں لہذا شاپنگ چالو رہتی ہے نماز قضا ہو جاتی ہے اس لیے بتایا کہ ایک عبادت خانہ کنارے پر پردے کا ایسا بناؤ وہ اپنی نماز پڑھ کر چلی جایا کریں ان کو یہ پتا ہو کہ یہ عبادت گاہ ہے ہمارے لیے تاکہ وقت پر دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اذان کے بعد ایک مومن کا جو شعار ہے ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کے قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھ رہے ہوں اس کے قدم اللہ کے دروازے کی طرف اٹھ رہے ہوں اس کے قدم اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے اٹھ رہے ہوں یہ اس کے مزاج کے اندر آ جائے اس بنا پر فرماتے ہیں بڑی چیز ہے نماز معمولی نہیں ہے اس بنا پر مرتے مرتے نماز نہیں چھوڑی ہے اللہ والوں نے صاحب کرام نے سرکار نے وہی نہ کبیرتن بھاری کام ہے نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے بڑی بھاری بھرکم عبارت ہے اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خوشو ہے بہت ہلکی چیز ہے اس کے بغیر ان کو چین نہیں آئے گا لیکن جن کے دلوں میں خوشو نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کا دھیان نہیں ہے فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے نماز بھاری ہے یعنی اس کا بجا لانا ان کو بوجھل کر دیتا ہے ورنہ نماز بڑی عظیم عبادت ہے اور جو پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نماز کا ادا کرنا آسان کرتے ہیں آسان ہی نہیں کرتے نماز کے بغیر اس کو چین نہیں آتا جب تک نماز ادا نہیں کر لیتا وہ بے قرار رہتا ہے وہ بے چین رہتا ہے جب نماز پڑھتا ہے اسے قرار آ جاتا ہے نماز شانتی دینے والی چیز ہے نماز قرار دینے والی چیز ہے نماز اطمینان دینے والی چیز ہے نماز بندے کو اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے زمین پر دینے کے بجائے آسمان کی بلندیوں میں اپنے پیارے محبوب کو بلا کر یہ عبادت عطا کی ہے اللہ فرماتے وسطین صبر وسلح یہ مددگار چاہیے تمہیں تم پکار رہے ہو کہ کوئی مددگار نہیں اللہ فرماتے ایک نہیں دو مددگار دیے ہیں نماز تمہارا مددگار ہے پڑھنا شروع کرو نتائج تمہارے سامنے آئیں گے آج امت کا پچانوے فیصد طبقہ نماز نہیں پڑھتا صرف پانچ فیصد طبقہ نماز پڑھتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جمعہ کے دن باہر تک لوگ ہوتے ہیں اور پنج وقتہ نمازوں میں مشکل سے دو صف ہوتی ہے کہاں گئے یہ سب لوگ ان کو کیا ہو گیا کیا جمعہ کی نماز خالی مسلمان پر فرض ہے اور نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نمازیں فرض نہیں ہے اگر ہمارے اندر اہمیت نماز ہوتی تو ہر نماز میں مسجد بھری ہوئی ہوتی آج ہمیں مسجد بنانی ہوتی ہے تو پنج وقتہ نمازوں کے اعتبار سے نہیں بنائی جاتی جمعہ کو سامنے رکھ کر بنائی جاتی ہے یہ سوچ کر بنائی جاتی ہے کہ جمعہ کے دن مجمع کتنا آئے گا لوگ کتنے آئیں گے اس لیے فرماتے ہیں نماز تو بڑی عبادت ہے نماز عظیم عبادت ہے نماز بندے کو اللہ سے جوڑنے والی عبادت ہے اللہ سے مناجات میں اور سرگوشی کرنے میں نماز کے ذریعے سے آدمی لگتا ہے اس بنا پر فرماتے ہیں کہ یہ بھاری ہے ان لوگوں کے لیے دن کے دلوں میں اللہ کا دھیان نہیں ہے اللہ کا خوشو نہیں ہے ان کے دل اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے بھاری ہے اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے خوشو ہے آجیزی ہے انکساری ہے وہ تو فرفر نماز پڑھتے ہیں بہت آسان ہے نماز میں ان کے لیے آنا اور بہت آسان ہے ان کے لیے نماز کا پڑھنا کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو اذان ہوتے ہی مسجد سے ہٹ جاتے ہیں کھسک جاتے ہیں اور سچا ایمان والا گھر چھوڑتا ہے مسجد میں آتا ہے کہ اذان اذان اس لیے نہیں کہ مسجد سے دور ہو جائے اذان تو اس لیے کہ مسجد سے قریب ہو جائے بلکہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے لیکن جو نماز کا چور ہے نا وہ نماز کی بنیاد آتے ہی مؤذن کی ندا آتے ہی دور ہو جاتا ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کبیرت الخاشین خاشین کون ہیں خوشو کن میں ہے خوشو اور خزو دو چیزیں کہی جاتی ہیں ایک طالب یعنی جسم کے اندر انکساری اور آجزی کا آنا اس کے اوپر خوشبو کا اطلاع کرتے ہیں اور خضوع یہ دل کے اندر ہوتا ہے دل پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو فرماتے ہیں جن کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں نماز میں ان کو اللہ کی طرف توجہ میں کوئی تکلیف نہیں ہے یہ خاشین کی اللہ تعریف بیان فرما رہے ہیں فرماتے ہیں الزین یزنون یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے کہ انہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اللہ سے ملاقات ہونی ہے اللہ کا دیدار ہونا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے الزین یزنون یزنون کی تفسیر اور ترجمہ یقین کے ساتھ کیا ہے خوشو والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن پر کہ اس دن کیا ہوگا جب اللہ کھڑا کر دے گا اپنے سامنے اور ہم سے حساب لے گا اور سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا تو نماز نہیں ہوگی تو میرا حساب کیسے چلے گا میں کامیاب کیسے ہوں گا اللہ ان ملاقو ربیم انہم الیہ راجعون اور ان کو یقین ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں ہم ایک دن مرنا ہے آنکھ بند ہونا ہے اللہ کے حضور میں جانا ہے اور جواب دہی کرنا ہے تو جن کو جواب دہی کا خیال ہے جن کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے ان کے دلوں میں خوشو ہے ان کے دلوں میں اللہ کا دھیان ہے اس لیے ان کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے تلاوت قرآن کا شیدائی بنائے اور اللہ اپنے احکام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 صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللہ مین نسلوں کا دوام العافیہ پیا اللہ نسلوں کا تمام العافیہ اللہ نسلوں کامیا پھر دنیا ہمارے گناہوں کو معاف فرما کتہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حل فرما اللہ رحم کے کرم کے خیر کے عافیت کے فیصلے فرما اے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں نمازوں کا عاشق بنا دے اے اللہ تلاوت قرآن کا شہدائی بنا دے اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ ہمیں آتا فرما اس کے ایک ایک حرف کا احترام نصیب فرما اللہ اس کے ایک ایک حرف پر عمل نصیب فرما اے الہ العالمین اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دینے والا بنا اے اللہ انہیں دین کا دائی بنا اے اللہ دین کی دعوت کی محنت میں لگنے والا بنا اے اللہ نوجوانوں کی جوانی کو قبول فرما اے اللہ دین کی محنت کے لیے انہیں سو فیصد قبول فرما فرما اے اللہ دنیا میں بھی انہیں ترقی عطا فرما آگے بڑھا اور اے اللہ آخرت کے درجات بھی انہیں عطا فرما دین کی محنت بھی انہیں عطا فرما اے اللہ بگڑتی ہوئی جوانیوں کو سنبھالا عطا فرما اے اللہ ان کے سدھار کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ بگڑنے کی جتنی شکلیں ہیں ان تمام سے حفاظت فرما لے شیطان کی جنجال سے چھوڑا دے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے اللہ ہم کو مخلص مسلمان بنا دے اے اللہ توازو آجزی اور انکساری ساری نصیب فرما فرما اے اللہ تو ان سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اور سچی محبت کے نتیجے میں اطاعت ہمیں نصیب فرما اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ ایمان والی والی موت عطا فرما کلمے والی موت عطا فرما اے اللہ حسن خاتمہ عطا کیجیے حفاظت فرمائیو اللہ پولیس چوکیوں سے اور عدالتوں سے اور تھانوں سے اور اسپتالوں سے اللہ حفاظت فرما اے اللہ تمام بیماریوں سے جملہ مسلمان نے عالم کی حفاظت فرما تمام موزی امراض سے حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اللہ مدارس کی حفاظت فرما اللہ مساجد کی حفاظت فرما اللہ مراکز دینیا کی حفاظت فرما اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما اللہ مقابر کی حفاظت فرما اے اللہ علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما اللہ طلبا کی حفاظت فرما اللہ جملہ مسلمان عالم کی حفاظت فرما اللہ دنیا میں جہاں جہاں ستم ہو رہا ہے جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اے اللہ وہ تمام ظلم کرنے والوں کی سر کو بھی فرما اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما اے اللہ غیب سے مدد فرما اے اللہ نصرت کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ کم سے کم ان کے لیے ہمیں ہاتھ پھیلانے والا تیرے دربار میں مانگنے والا اور دعا کرنے والا بنا اے اللہ ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا دے اے اللہ ہمارے زبان کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما اے اللہ کان کے گناہوں سے بچا دے اے اللہ شرمگاہوں کے گناہوں سے بچا دے اے اللہ رضا رضائے دائمی عطا فرما دے تو ہم سے خوش ہو جا اپنا بندہ بنا دے در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما اللہ اگر تو نے نکال دیا کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھی مانگیں گے اللہ بڑے گرے پڑے ہیں اور اللہ بہت گندے ہیں لیکن اللہ تیرے بندے ہیں اللہ تیرے بندے ہیں اللہ تیرے نام لیوا ہے اللہ تیرے نبی کے امتی ہیں اللہ اس کی لاج رکھ لے اللہ خیر کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کے فیصلے فرما دے اللہ اس ملک میں عافیت عطا فرما یہاں رہنے والوں کو عافیت امن و امان عطا فرما ہر قسم کے خلفشار اور انتشار کو ختم کرما اللہ گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں وہ ختم فرما گھروں کے اندر جو اولاد ماں باپ کی نا فرمان اللہ انہیں فرما بردار بنا دے اللہ انہیں فرما بردار بنا دے اور اللہ جو اختلافات ہیں ان کو ختم فرما دے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دے اللہ بے برک برکتیوں کو ختم فرما دے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما اللہ جن کی تجارتیں ٹھپ ہیں ان کو کامیاب تجارتیں عطا فرما اللہ رزق حلال عطا فرما وسیع عطا فرما تمام تنگیوں اور پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما غیب سے اللہ مدد فرما غیب کے خزانوں سے اللہ ہمیں عطا فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ ایمان والی موت عطا فرما پورے مجمے کی مغفرت فرما ماں بہنوں نے ہاتھ پھیلائے اللہ ان کی بپتا بھی سن لے اور اللہ حاجت براری کی غیر سے شکلیں پیدا فرما دے اللہ نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما جبکہ دشمن ہماری نسلوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اللہ ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما لے تیرے کرم کے بغیر تیرے فضل کے بغیر تیری توفیق کے بغیر اللہ کچھ نہیں ہو سکتا ہم ہر قدم پر تیرا فضل مانگتے مانگتے ہیں تیری رضا مانگتے ہیں اللہ تیری توفیق مانگتے ہیں تیری یاری مددگاری مانگتے ہیں اللہ ہمارا اس جہان میں کوئی نہیں جس دروازے پہ گئے ہیں ٹھکرا کے نکال دیے گئے ہیں ٹھوکر دے دی گئی ہے بے عزتیاں ہو گئی ہے اللہ ہمیں یہ یقین عطا فرما کہ عزت ملے گی تو دین کی بنیاد پر ملے گی اے اللہ عزت ملے گی تو تیرے گھر میں ملے گی اے اللہ تیرے احکام پر عمل کرنے میں ملے گی اللہ اس کا یقین ہمیں عطا فرما اللہ یہ دعا دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما بے رحمت W W W dot H dot com آف